قرآن کریم کی ترتیب اب میں عرض کروں گا کہ اس طرح تکمیل کے عمل سے گزرنے والی یہ موجودہ ترتیب بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ حضور علیہ سلاۃ وسلام پر یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک تیئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا محدثین اور ارباب سیر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ صلاحۃۃ وسلام پر وہی کل چوبیس ہزار مرتبہ نازل ہوئی ان چوبیس ہزار مرتبہ میں کبھی کتاب الہی کا ایک لفظ نازل ہوا کبھی ایک جملہ کبھی متعدد آیات کبھی ایک پوری صورت اور کبھی صورت کا ایک حصہ بعض اوقات ایک ہی آیت یا صورت ایک سے زائد بار بھی نازل ہوئی جب بھی کوئی لفظ جملہ یا آیت نازل ہوتی فوراً ارشاد فرما دیا جاتا کہ اسے لکھ لو اب یہ سب چیزیں بظاہر بغیر کسی ترتیب کے لکھی جا رہی ہیں کہیں ادھر کہیں ادھر یعنی بغیر کسی نقشے یا پلاٹ کے یہ چیزیں آ رہی ہیں اولانے والا بتا رہا ہے کہ اس کو فلا جگہ لکھو اور اس کو فلا جگہ لکھو تقریباً چوتھائی صدی کے طویل عرصے میں کہیں جا کر یہ ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے جب قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا تو فوراً ہی اس کی یہ ترتیب بھی مکمل ہو گئی اور قرآن پاک اس شکل میں ہمارے سامنے آ گیا اب آپ دیکھیں جو ترتیب بالآخر سامنے آئی ہے یہ کیا ہے اس ترتیب پر بے شمار مفسرین قرآن اور محققین اسلام نے غور کیا ہے کہ اس ترتیب میں کیا کیا مصلحتیں اور کیا کیا حکمت پوشیدہ ہیں یہ موضوع یوں تو بڑی تفصیل کا متقاضی ہے لیکن میں ایک چھوٹے سے پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہمارے پاکستان ہی کے ایک بڑے نام پر مفسر مولانا امین احسن اصلاحی رحم اللہ نے قرآن پاک میں ترتیب آیات اور ترتیب صورت کا ایک منفرد نظام دریافت کیا ہے ایک منفرد نظام دریافت کیا ہے اس نظام کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں ساری کی ساری سات بڑے گروپوں میں تقسیم ہیں صورتوں کے ہر گروپ میں جو بنیادی موضوع ہے وہ ایک ہی ہے اور اس گروپ کی ساری صورتوں میں مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتا ہے مولانا نے صورتوں یا صورتوں کے گروپ میں پائے جانے والے مرکزی مضمون کو عمود ستون کی اصطلاح سے یاد کیا ہے انہوں نے ہر گروپ اور ہر صورت کا الگ الگ عمود دریافت کیا ہے پہلا گروپ صورت البکر سے شروع ہو کر صورت المائدہ تک چلتا ہے اس کا بنیادی موضوع یعنی عمود نظام شریعت ہے ان تمام صورتوں میں شریعت کے احکام اور فقہی امور نکاح طلاق وراثت سے لے کر اسلامی نظام حکومت اسلامی نظام قانون حدود و تعزیرات اور قصاص و دیت وغیرہ یہ سارے مسائل عمومی انداز میں بیان ہوئے ہیں دوسرا گروپ صورت الانعام سے شروع ہوتا ہے اور صورت توبہ پر ختم ہوتا ہے اس کا موضوع ملت ابراہیمی کی تاریخ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق چونکہ ملت ابراہیمی سے ہے اس لیے قرآن حکیم نے تفصیل سے بتایا کہ ملت ابراہیمی کو یہ امانت کیسے پہنچی اور کن مدارس سے ہو کر حضور علی صلاحت وسلام تک آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبوت و رسالت خاتم ہے اس لیے جس چیز کے خاتم ہے اس سے پوری واقفیت ہونا ضروری ہے یہ چیز بڑی اہم ہے اس لیے یہ سارے واقعات ان صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے واقعات اور یہ کہ ان تک کیسے یہ امانت پہنچی کیسے ان کو امامت کا درجہ حاصل ہوا بیت اللہ کی تکمیل کیسے ہوئی اس کا سنگ بنیاد کیسے رکھا گیا یہ سارے معاملات ان میں بیان ہوئے ہیں پھر آگے چل کر تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے جس میں نبوت کے خصائص اور ہجرت کے امتیازی افسا بیان ہوئے ہیں یہ گروپ سورہ یونس سے شروع ہو کر سورت النور پر ختم ہوتا ہے اس طرح ہر گروپ کا ایک الگ موضوع ہے اس کے علاوہ دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر گروپ کسی مکی صورت سے شروع ہوتا ہے اور مدنی صورت پر ختم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ گروپ میں جتنی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری دو دو کے جوڑوں میں منقسم ہیں گویا ہر صورت دوسری صورت کا ایک جوڑا یا زوج ہے قرآن پاک میں کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو تنہا ہو اور اس کا کوئی زوج نہ ہو سوائے صورت الفاتحہ کے جو پورے قرآن پاک کا گویا ابتدائیہ ہے اور پورے کلام الہی کا ایک دیباچہ ہے اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ سب دو دو صورتوں کے جوڑے کی شکل میں ہیں با جگہ تو ذرا سا ہی غور کرنے سے صورتوں کے ان جوڑوں کا پتہ چل جاتا ہے مثلا قرآن پاک کی آخری دو صورتیں کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس ایک جوڑا ہے اور قرآن سے ذرا سی واقفیت رکھنے والا ہر شخص جان سکتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کا جوڑا ہے ایک جوڑے کی دو صورتیں کہیں تو ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں بعض جگہ ایسا ہے کہ ایک ہی مضمون دو صورتوں میں بیان ہوا ہے آدھا ایک صورت میں اور آدھا دوسری صورت میں بعض جگہ ایسا نظر آتا ہے کہ ملتے جلتے مضامین دونوں صورتوں میں آ گئے ہیں بعض اوقات ایک چیز کا ایک پہلو ایک صورت میں آیا اور اس کا دوسرا پہلو دوسری صورت میں سوال ایک صورت میں ہے اور جواب دوسری صورت میں کہیں دعویٰ ایک صورت میں اور دلیل دوسری صورت میں ہے بعض اوقات اعتراض ایک صورت میں ہے اور اس کا دفعیہ دوسری صورت میں ہے اور اس کا دفعیہ دوسری صورت میں گویا یہ دونوں صورتیں جوڑے جوڑے کر کے قرآن میں نازل ہوئی ہے اور یہ جوڑے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں چلے آ رہے ہیں لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا تو اس طرح نہیں ہوا تھا نزول میں تو یہ ہوا کہ اگر ایک جوڑا آج نازل ہوا ہے تو دوسرا جوڑا بیس سال پہلے نازل ہوا تھا ایک ٹکڑا آج نازل ہوا ہے تو دوسرا ٹکڑا پندرہ سال بعد نازل ہوا اب جب آپ اس موجودہ ترتیب کو دیکھیں تو بتائیں کہ کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ ایک دن بیٹھ کر سوچے کہ میں تیئیس سال کے طویل عرصے کے دوران میں تھوڑی تھوڑی کر کے ایک کتاب لوگوں کو دوں گا اس کی یہ ترتیب ہوگی کہ اس کے ساتھ گروپ ہوں گے بڑی صورتوں کے گروپ کتاب کے آغاز میں ہوں گے چھوٹی صورتوں کے گروپ بعد میں ہوں گے ہر گروپ میں پہلے وہ صورتیں ہوں گی جن کا آغاز نزول مکہ مکرمہ میں ہوگا آخر میں وہ صورتیں ہوں گی جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوگی اور اس میں دونوں صورتوں کے گروپ ہوں گے اور اس کے جوڑے ہوں گے اور ہر جوڑے کی جو صورتیں ہوں گی ان کے آپس میں معنی و مطالب میں بڑی مناسبت اور مشابہت پائی جائے گی یہ چیز کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ کسی کمپیوٹر کے لیے بھی ممکن نہیں کہ تیئیس سال کی اس طرح منصوبہ بندی کر دے کہ مستقبل کی پوری نقشہ کشی اور منظر کشی کر کے دے دے قرآن پاک کی آیات اور صورتوں کے مابین یہ ربط جس کے لیے بجا طور پر نظم قرآن کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے ایک اہم تفسیر علم سمجھا جاتا رہا ہے متقدمین اور متاخرین دونوں نے اس پر اظہار خیال کیا ہے اور داد تحقیق دی ہے اس ضمن میں جن اہل علم کی تحقیقات قابل ذکر ہے ان میں امام فخر الدین راضی متقدمین میں اور مولانا اشرف علی تھانوی مولانا حسین علی سید قطب مولانا حمید الدین فراہی ان کے شاگرد رشید مولانا امین اسلائی اور مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی متاخرین میں قابل ذکر ہے ان حضرات نے نظم قرآن کے بارے میں جو اسالیب تحقیق اپنائے ہیں وہ خود اپنی جگہ نہ صرف علم و تحقیق کی نئی نئی دنیاؤں کی ترجمانی کرتے ہیں بلکہ قرآن مجید کے اعجاز کے نئے نئے پہلو سامنے لا رہے ہیں قرآن پاک کے جن مفسرین و محققین نے نظم قرآن کے نئے نئے اسالیب دریافت کیے ہیں ان کی تعداد درجنوں میں ہے یہ تصور کرنا درست نہ ہوگا کہ نظم قرآن ربط آیات و صورت کے یہ سارے نظام ایک دوسرے سے متعارض ہے ہرگز نہیں نہ صرف یہ سب نظام بلکہ آئندہ دریافت ہونے والے دیگر نظام بھی آجاز قرآن کے محض ایک یا چند پہلوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں یہاں ان سب نظاموں کے تقابلی مطالعے کی گنجائش نہیں ہے البتہ اتنی بات سے قرآن کا ہر قاری وہ دوست ہو یا دشمن اپنا ہو یا پرایا عالم ہو یا جاہل بہرحال اتفاق کرے گا کہ نظم قرآن کی ان نزاکتوں کا علم نزول قرآن کی تاریخ کے پس منظر میں معجزات کی ایک نئی کہکشاں کا دروازہ کھول دیتا ہے جیسا کہ عرض کیا گیا کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ مختلف اور متنوع حالات و واقعات کے ضمن میں آنے والی ہدایت اور تبصروں کو اس طرح مرتب کر دے کہ آخر میں ایک ایسا نقشہ وجود میں آ جائے جس کی نزاکت باریکیاں اور عجائب و غرائب لامت نہ ہی دکھائی دے یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ پہلے سے کوئی نقشہ بنایا ہوا موجود ہو پہلے سے ایک چیز مکمل ہو آپ ایک موزیق کا کوئی نقشہ اس فرش پر بنانا چاہے اور آپ ایک بچے سے کہیں یہ ٹکڑا ادھر رکھ دو اور یہ ٹکڑا ادھر رکھ دو اس طرح غیر مرتب انداز میں پتھروں کے ٹکڑے ادھر ادھر رکھواتے چلے جائیں اور تئیس سال کے بعد جو نقشہ بنے وہ بڑا خوبصورت ہو بیل بوٹے بنے ہوئے ہو اور جیومیٹری کے اصولوں کی پوری رعایت کے ساتھ اس کے خاکے موجود ہو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پہلے سے کوئی نقشہ آپ نے بنا رکھا ہو اور آپ کو ایک ایک ٹکڑے کا پتا ہو کہ اس کو کہاں رکھنا ہے حضور علی سلاۃ وسلام نے کوئی ایسا نقشہ بنا کے نہیں رکھا تھا یہاں تو یکایک ایک شخص آیا اس نے کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبیت کے سبب سے گھر چلے گئے حضور علیہ وسلام کو تو ذرا بھی توقع نہ تھی کہ مجھ سے یہ کام لیا جائے گا اگر توقع ہوتی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کچھ نہ کہتی جو انہوں نے کہا وہ تو کہتی کہ ہاں ہاں ہم تو پہلے سے ہی توقع کر رہے تھے کہ آپ نبی بنائے جائیں گے کہتی کہ آؤ چلو مل کر یہ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں اس کے برعکس ان دونوں مقدس شوہر اور بیوی کا جو بے ساختہ رد عمل تھا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں بالکل خالی ذہن تھے ان کے ذہن میں اس واقعے سے ایک لمحے پہلے تک ذرا برابر بھی یہ بات نہیں تھی کہ کیا کرنا ہے اور ان سے کیا کام لیا جانے والا ہے خود قرآن مجید میں ہے کہ تمہیں پہلے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے یعنی تمہیں از خود کچھ معلوم نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے تمہیں بتایا تو گویا قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کا ترتیب نزول سے مختلف ہونا خود اس کی حقانیت کی دلیل ہے اور جتنا آدمی اس پر غور کرتا چلا جاتا ہے اسی قدر یہ بات ثابت ہوتی چلی جاتی ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت ہی نے اس کو نازل کیا ہے